نمبر چھتیس آب زمزم سے مقاصد کی برابری حدثنا ہشام ہشہ عمار قال حدثنا الولید ابن مسلم قال قال عبد الله ہبن المؤمل انہ سمع الزبير يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم یقول ما او لما شرب له شری حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا آب زمزم ہر اس مقصد کی بجا آوری اور حصول کے لیے کافی ہے جس کی خاطر وہ پیا جائے یعنی آب زمزم جس بھی جائز مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتے ہیں